عمر نے ابن ملائکہ سے انہوں نے حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو چیز اس کو ایزا دے وہ مجھے ایزا دیتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6308